ساتھی السلام علیکم سب سے پہلے جناب نے شدید انتظار کی تکلیف کی بڑی معذرت وجہ اسے اس بھائی جو بہ جنہوں نے سے یہ جسے حق ہوں چار چیزوں کا شیل حق ہوں چار شیل نہ دولت نہ عورت ہوتی ہے نہرت ہوتی ہے نہ جتنے ہوئے گا دولت گزارے گاؤں گا اور نفرت کھانا زیادہ لوگ انہوں نے حق والے ہمیشہ تھوڑے سسٹم والے کو پتا کرنا ہے ریکارڈنگ لائی ریکارڈنگ چارے چیزاں نظر نہیں آدی سڈے دوستی تعلق یا غریب طبقے کا یا درمیان کوئی سرمایہ دار سبحان اللہ کیوں جڑا ہے وہ تعلق یورپ کا سرمایہ دار جڑا ہے وہ یورپ کا غلام ہے وہ جس وقت یورپ کے خلاف سمند ہے وہ گند ہے میرا موڈ ہی وڈنگ وہ زیادہ سڈے ایک دلی ہے جٹ جا میں پوچھ بیٹھا میں سنا گھر بار آدھا جدوں لگے نہ باہر گایا گھروں بڑی کردیا باہر برادری کردیا کسرت بھی نظر نہیں آ رہی زیادہ لوگ سارے نظر آتے ہیں حکومت ناراض رہی نے کیونکہ جابر سلطان کو کرنا حق ہے نہ بہترین جہاں دے حضرت صاحب کے خود کام کر سڈا جیت دوستان نے ادارہ بنایا یا تو بنتا نہیں یا بنتا راہ چکر گر جی بن پوے تو چلتا نہیں یعنی شکستہ حالی جی وہ دس دی ہے کہ یار اتنے دولت سرمایا کوئی روی نہیں کرونا باغ والا تھوڑے سامنے ایک مسکین اتنے بیٹھا بھی کیون میں نے رات ایک دوست کہ جی، اپنا نصاب بناؤ پڑاؤ میں کیا چل رہا تم اس دور کی گل کرنا جہے دور اسلام کے سن اسلام کے نظام کے سن اس وقت آزادیاں سن ہوں تو اصا سا ابھی لینا تھی گلا آپ دیکھو اگر مسلمان اپنے اختیار تو کیا منڈیاں فیکٹری کہڑی کہڑی بوا سے بندے تو بندہ چڑھیا ہے خدا نے کار کا بندہ ہی لگ گل سن تو بھائی اصل بلامی دل میں اپنے اختیار پھر سڈے ذہن چیا دو سال تین سو روپیہ دس روپیہ روزانہ لے جنیا کچھ ضرورت نے کا پوریا ہو اس واسطے ہر علاقے کے میں پھر کہہ کے ایڈی توجہ نہیں کی کہنا ہی کافی ہوتا ہے دوستان نے وہ گیا خاصی توجہ نہیں کی ہی شکوے دور کرنے میں لوگ ہے جی ساڑھے تین سو روپئے شاید ہزار بندہ پندرہ سات روپئے لگے گا گا

کا نظام جڑا چل رہا ہے جناب کے سامنے اللہ پاک نے شرم ہوں ڈاکٹر اشرف والا مسئلہ اٹھایا ڈاکٹر اشرف کی کوئی پانچ کو دس پچھلے ہو گیا لیکن جہے مسلے جرم سمجھا گیا وہ سارا مذہب کا مسئلہ جب سارے مدد کا مجبوری بن گئی اپنا مذہب ਉਹਦੇ رسالہ ਲਿਖਿਆ رسالہ ਇਹਨੇ ਅਲਹਮਦ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਉਲਮਾ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਜੋ ਹੋ ਜਾਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨੇ حسن علیہ السلام فرما ہیں اگر کسی نے علم سمجھ نہ آئے تو اپنے کاغذ خرید کر کے رکھ لو لکھ کے رکھ لو کبھی وہ وارث جم پوے ضرور خرید کر کے ایک سو روپیہ کا چند کتاباں ہو ان شاء اللہ جانا تک آ جائیں گے اللہ کے فضل تم پتا ہے جی اسان عام تقریر نہیں کی میں آم کتاباں نہیں کی جڑی کتاباں مسائل کتابوں کے اندر نہیں چھیڑیا گیا اصا ان لوگوں کے سامنے مل باقی آخری میری گزارش ہے کہ یاد رکھنا دین میں کسی کام میں نہ اوسر نہیں دین سارے برکت ہے دکھ تکلیف بے دینی ہوتی ہیں عذاب بے دین ہوتی ہے دین تو نہیں ہوتی جب عذاب بے دینی تو آتے ہیں تو کسی بھی تکلیف دکھ چ دین دا گھر چڈنا دین دا کم چڈنا سمجھو اپنے آپ اللہ دے عذاب پکے کرنے والی گل ہے خانہ کعبہ تو لے کے مساجد کا روزہ رسول اللہ کو لے کے مدرسہ تک یہ سب اللہ کے رحمت کے کام مسلمان کا دکھ اتنی تو ٹالنا جتھے مسلمان کا دکھ ڈالتا اتوں ہی مسلمان نو دور رکھنا اس بہانے ماری نہ لگ جائے وہ سمجھ لو کڈیا بھڑی اللہ شان سانو اپنے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلطان دین تے چلاوے اور دین کی برکت نہ ہر مان سب کو محفوظ کروا دینا بس یہ جی، یہ کلام نہیں میری آپ سمجھنا جلسہ جلسا ڈرائیور ہوا جلسے کا منگا نہیں جلسے کا من تھی جس ہوں جلسہ

فوراً بعد کرم پور ضلع بہاڑی وڈی مسجد کے اندر سالانہ جو سمجھنا ہوگا گا وہ سنتا کا خطاب ہوئے گا دوست ادیب ربان مسجد نو محرم شریف پاک نماز مار الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم